أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة حا قال وحدثنا حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال رأيت أبي, أبي توضأ ومسح على نعلين له فقلت له أتمسح على النعلين فقال رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن يعلى بن أبي عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه وعنهم قال كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الأعراب فبال فتوضأ ومسح على نعليه فقلت له أتفعل هذا فقال ما أزيد ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود ووهب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان رضي الله عنه وعنه أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى المسح على النعلين وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كان عليه بلان مما لو كان عليه بلان عليه جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد باب المسار نالین نالین کا ترجمہ آج کل کے عرف میں چپل سے کیا جاتا تھا چپل جس میں پورا پیر نہیں چھپتا بلکہ دو پٹیاں ہوتی ہیں اور جو پیروں میں انگوٹھوں میں انگلیوں میں پھنس جاتی ہیں اسی کے سہارے آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو ان نالین پر مساح کرنے کا سلسلے میں یہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ جن روایتوں سے نالین کے مساح کا کچھ ثبوت ملتا ہے وہ واجب التعویل اور یا تو وہ حکم منسوخ ہے یا واجب التعویل ہے اور حضرات فقہ میں سے کسی کا بھی مذہب نالین پر اور ان پٹیوں پر یا ان چپلوں پر جس میں اکثر پیر کھلا رہتا ہے اس پر مسا کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں اس سلسلے میں یہ دو روایتیں ذکر کی ہیں اور اوس ابن ابھی اوس انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اس طرح سے مسا کرتا ہوا <clears throat> کہ پیر میں ان کے نالین ہے اور جب وضو کیا تو بجائے پورا پیر دھونے کے بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے نالین پر مسا کیا اور انہوں نے جب تعجب سے پوچھا تو اس کو جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے کرتا ہوا پایا اور حضرت علی کی ایک روایت بھی یہاں پر ذکر کی ہے کہ حضرت علی نے بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے نالین پر مسا کیا پھر مسجد میں گئے نالین کو اتار دیا اور نماز پڑھی تو یہاں پر بھی مسا نالین ہے اس سے بھی استدلال کیا اس سلسلے میں جمہور حضرات فہا کا اختلاف ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسا الگ نالین کی جائز نہیں ہے اور ان کی دلیل پہلے قول کے مقابلے میں کہ یہ جائز ہے اور احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نالین کو مسا کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ صرف نالین نہیں بلکہ آپ کے پیروں میں جوربین تھے اور آپ نے جوربین پہن رکھا تھا تو اس لیے بمنزل ضلع ہے کے تو آپ نے جوربین پر مسا کیا اور پٹی پر بھی ہاتھ لگ گیا تو جوربین پر مسا کرنا یہ تو فرض تھا اور پٹی پر جو آپ نے ہاتھ پھیرا یہ ایک فضل ایک زائد عمل تھا جوربین کا ترجمہ آج کل کیا کریں گے جی موزہ یہ ایک تو عام یہ موضوع ہے اس پر اہل حدیث مسا کرتے ہیں ان موضوع پر ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی اگر دیکھو کہ کوئی اہل حدیث نے ویسے تو نماز ہو جاتی ہے فتویٰ یہی ہے لیکن اگر دیکھو کہ اس امام نے موزہ پہن رکھا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اس پر مسا کیا ہے اور ترک غسل رجلین کیا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کہیں اگر اتفاق ہو تو اس کو خاص طور پر خیال کریں بہرحال کہ جورمین کے بارے میں ہدایت میں آپ نے تفصیل سے مسئلہ پڑھا ہے اور وہ یہ کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور اسی طریقے سے حضرات آناف کے نزدیک بھی یہ مسا الجوربین یہ جائز ہے اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام صافی نے شرط لگائی کہ وہ سخی نین ہو یعنی وہ موٹے ہو اور اتنا ہو کہ وہ پٹلیوں پر کھڑا رہے بغیر کسی باندھے بودھے اتنا یعنی سخت کپڑا ہو کہ وہ ساکین پر کھڑا ہو جائے اور مطابعتن چلنا ممکن ہو سکے تو ایسے سخت کپڑے کا جو پین وہ متلے خفین کے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں یا تو مجلدین ہو منا علین ہو یعنی اس کا جو تلا ہے وہ چمڑے کا ہو یا اس کا اوپر کا نیچے کا حصہ پورا چمڑے کا ہو یا اس کا تلا چمڑے کا ہو تو جس پر چلنا ممکن ہے اور چلنے سے نہ پھٹے تو ایسی صورت میں امام صاحب کے نزدیک بھی مسا الل ظہر جائز ہے لیکن الل اطلاع موضوع پر مسا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے ہر ایک نے اس میں شرطیں لگائی اس شرط کے مطابق اگر یہ موضع پایا جائے چاہے مناحل ہو یا مجلد ہو تو ایسی صورت یا سقینین ہو تو ان اختلاف اقوال کے اعتبار سے ہر امام کے نزدیک ان قید اور شرط کے ساتھ موجود جائے تو یہاں پر بھی یہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پہنا ہو اور انہی صورتوں کے ساتھ جس کا ذکر کیا ہے تو وہ منزل خفین کے ہیں آپ نے اس کو مسا کیا اور صرف یہ اہتمام ہی کے درجے میں نہیں بلکہ اس کا قرینہ موجود ہے اور اس قرینے کے سلسلے میں یہاں پر ایک روایت بیان کی ہے اور اس روایت میں سراہتن یہ حضرت ابو مسا عشری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں تو نہیں لیکن ایک دوسرے واقعے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جوربین اور نالین پر مسا کیا تو اس سے اوس ابن اوس کی روایت کو بھی اور حضرت علی کی روایت کو بھی اسی پر محمود کیا جائے گا کہ خالی نالین نہیں تھے بلکہ جوربین پہنے ہوئے تھے اس صورت میں یہ مسا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جوربین پر اگر قیاس کیا جائے جیسے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ آخر میں بیان فرمائیں گے کہ اگر اس پر قیاس کیا جائے تو پھر کسی صورت میں بھی اس پر مسا جائز نہیں اس لیے کہ خفین کے مسا کے لیے شرط یہ ہے کہ پورا پیر چھپا ہوا ہو اللہ یہ کہ اگر تھوڑا بہت کہیں اگر سوراخ ہو تو وہ مانیں نہیں لیکن اگر تین املی کے بقدر بھی مشتمن یا متفرقن اگر پھٹا ہوا ہو تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں اور حضرت علی کا مسئلہ کیا ہوا کہ انہوں نے تو اس موزے کو نکال دیا اور موزے کو یہاں سے جب مسجد میں جانے لگے تو انہوں نے اس نالین کو نکال دیا اور ظاہر ہے کہ اگر موزے پر اگر مسا کیا خفین پر اگر مسا کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا پیر چھپا ہوا ہو یہاں نالین میں تو پورا پیر چھپتا بھی نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ اگر خفین کو اگر اتار دیا جائے تو حدث واپس لوٹ آتا ہے یعنی جس حدث کی وجہ سے آپ نے مسا کیا اگر آپ خفین کو اتار دیں تو یہ حدث حلول کر جائے گا اس لیے کہ یہ معنی ہے دافع نہیں ہے تو حضرت علی نے تو یہ موضوع یہاں سے نالین کو اتار دیا اس اعتبار سے اس اصول کے اعتبار سے بھی یہ مسئلہ صحیح نہیں اور اس سلسلے میں <coughs> بہرحال ایک تو جواب امکان اس کا یہ اور ایک دوا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا کہ جی اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کو واقع آگے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور قدمین پر مسا کیا خفین پر نہیں بلکہ قدمین پر مسا کیا تو اوس ابن اوس کی روایت کو یا تو حضرت وہ موسا اشری کے احتمال پر اور اس سے اس پر محمول کیا جائے کہ جوربین کے ساتھ مسا ہوا یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے یا حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول پر محمول کیا جائے ان کی روایت پر اس کو محمول کیا جائے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے قدمین پر مسا کیا لیکن یہ قدمین کا مسا آئے تھے کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور آیت نظر ہونے کے بعد پیچھے باب مستقل گزر چکا ہے اس میں یہ تفصیل ہے اور جب آیت وضو نازل ہوئی تو یہ قدمین کا مسا جیسے کہ شیوں ایم کہا ہے کہ غسل رجلین نہیں بلکہ ان کے نزدیک مسا ہے تو اس کی تردید میں امام طاہر رحمۃ اللہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ پیر کا مسا نہیں ہے بلکہ اس کا غسل ہے لہذا یہ حکم منسوخ ہو گیا تو اگر حضرت ابن عمر کی روایت کے اعتبار سے اگر اس پر توجہ کی جائے تو یہ حکم منسوخ اور حضرت موسا اشری کی روایت پر اس کو محمول کیا جائے تو وہ مسا نالین پر نہیں تھا بلکہ جوربین پر تھا اور رہا یہ کہ خفین پر مسا کرنا یہ صحیح نہیں وغیرہ وغیرہ جی جی وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عيسى بن يونس عن عن ابي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وبه قال حدثنا أبو بكرة, أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن, عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عليه كيف كان منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه في ذلك وجه آخر قد به قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا توضأ ونعله في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا فأخبر ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما يمسح على على نعليه يمسح على قدميه فقد يحتمل أن يكون أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على نعليه كان كان فضلا فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأن لا نرى بأسا بالمسح على الدوربين إذا كان الصفيقين قد قال ذلك أبو يوسف, رحمه أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكون صفيقين ويكون مجلدين فيكونان كالخفين وإن كان كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فإن, فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين فقد, بي فقد بينا ذلك وما عارضه وما نسخ في الباب في باب الفرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس من معنى حديث أبي موسى والمغيرة ومن معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهم فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من, من طريق النذر لنعلم كيف حكمه فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرق حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين فكل قد أجمع أنه لا ينصح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيب القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيب القدمين وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين آه، وكانت النعلان آه، وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين غير مغيبين آه، للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين مغيبان مغيبان لما لأن يرجع إلى النعلان لما قرأت مغيبين اچھا جی آخر جی باب المستاد یہ آخر حضرات کا مسئلہ ہے جی۔ آپ لوگوں نے حضرات علماء کو فقہا محدثین کو پریشان کر دیا ہے اپنے اس مسئلے میں سب سے مشکل ترین بحث جو ہے عورتوں کے مسائل میں یہ حید اور اشتہادے کا مسئلہ ہے سب سے مشکل ترین یہاں تک کہ اس پر لوگوں نے اپنا کتنا وقت لگایا عمریں خرچ کی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن اب عورتوں تک ان مسئلوں کو پہنچانے والا کوئی نہیں بیچاری جہالت میں اپنی مرضی سے سارا کام کرتی ہیں کوئی ان کو بتلانے والا نہیں اور نہ وہ خود پڑھ کر اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں اب عالمہ فاضلہ ہو رہی ہیں ان بیچاریوں کو بھی استحادے کا پورا مسئلہ نہیں معلوم اور نہ ان کو اساتذہ بتلاتے ہیں اور اگر بتلاتے بھی ہیں تو وہ شرما حضوری منہ پر رومال رکھ کر ہاتھ رکھ کر پھر بتلاتے ہیں استحادے کا مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے اصول شاخی میں بتلانا اصول شاخی میں سبق تھا منافع بزا کا اب ایک لڑکی نے پوچھا منافع بزا کیا ہوتا کیا جواب دیں آپ کیا کہیں اس کی تصویر کیسے کریں گے تو ایسے ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ اس کا جواب دینا مشکل اور لڑکی ہیں بچی ہیں سمجھتی بھی نہیں ان مسائل کو منافع غزا کی تشریح لڑکیوں کے سامنے کس انداز سے کہیں کہ آپ کا احترام بھی باقی رہے آپ کی شرم و حیا بھی باقی رہے لڑکیوں کا لحاظ بھی رہے مسئلے کا حل بھی ہو جائے ہاں جی کوئی تعبیر کرے گا منافع غزا کی ہاں؟ آخری اب یہ تقریر آپ کی کون سمجھے گا انہیں کو تعلیم دے دیا جائے تاکہ ان کی آواز میں سمجھا رہے یہ موضوع نہیں ہم نے تو ایک مثال بیان کروائی کے بارے میں یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں مستحدہ کی یہ قسمیں ہیں کہ موتادہ ہے ممیزہ ہے موتادہ بھی ہے ممیزہ بھی ہے یا نہ موتادہ ہے نہ وہ ممیزہ ہے اور یہ تمیز بالوان وغیرہ کا مسئلہ معتبر ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں اور کبھی کبھی امتحان میں ابھی جاتا ہے اس لیے ان مسائل کو اصولی طور پر بہرحال ذہن رکھیں اور اگر انتہا میں نہ ہو تو کم سے کم شادی کے بعد آپ اس کو یہ بتلا بھی سکیں مطلب یہ اس بیچاری کو یہ سارے مسائل اس کو سمجھا تاکہ پاکی ناپاکی کے اعتبار سے اس کے لیے آسانی ہو متادہ کے بارے میں اگر خالی محتادہ ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ اپنی عادت کے مطابق اگر استحادہ کی بیماری اس کو لاحق ہے اگر وہ ہے تو پھر تو اپنی عدت کے مطابق اپنے عادت کے مطابق وہ عمل کرے گی اور اگر وہ متادہ نہیں ہے ممیدہ ہے اپنے خون کو پہچانتی ہے کہ حیض خون کیسا ہوتا ہے بیماری کا خون کیسا ہوتا ہے ایم سلاسہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہے حضرات احناف کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر معتازہ بھی ہے ممیزہ بھی ہے تو میں سلاسہ نے اعتبار کیا ہے تمیز بلوان کا اور ہمارے نزدیک اس کے ایام عادت کا اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو پہچان نہ تو تمیز بلوان کی اور نہ اس کی عادت تو اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو مبتدیا ہے یا متحیرہ ہے اگر مبتدیا ہے تو اکثر مدت ہے اور باقی ایام اشتہادے کے شمار کیے جائیں گے اسی کے مطابق نماز روزے کا اہتمام ہوگا اور اگر متحیرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کی عادت تھی لیکن اب اس کو بھول گیا کہ اب وہ دن کون سے ہے سارے دن اب برابر ہو گئے تو اب اس بارے میں شدید ترین اختلاف اس کے بارے میں کہ اور حضرات احناف کے نزدیک اصولی طور پر اس مسئلے میں یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو تردد تو ہے کہ یہ میرا یہ جب بھی نماز کا وقت آیا تو تردد ہوگا کہ آیا وہ حیض میں داخل ہے یا تو میں داخل ہے اگر حید میں داخل ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کر کے وہ نماز پڑھے اور لیکن اگر تو کا میں تو یعنی حید سے پاک ہونے کا مسئلہ ہے تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ اب کیا کرے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وضو لکل سلاطن کرے ہر نماز کے لیے آج کل کی اس سردی کے موسم میں روز پانچ وقت کا نہانا اور وہ بھی خاص طور پر ٹھنڈے علاقوں میں کوئی آسان ہے جی بہت مشکل مسئلہ آج کل کی سردی تو ایسی ہے کہ پانی برف جمع ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی سواد گئے اور انہوں نے استجا کیا اور استجا کر کے گھبرائے ہوئے آئے اور ساتھیوں سے کہا میرا سامان غائب ہو گیا کی کہ میرا سامان غائب ہو ارے بھائی کہاں غائب ہو جائے گا ذرا اچھی طرح سے دیکھ کٹور جب کٹورا اس کو تو دیکھا کہ سامان موجود تو ایسی سردی ہے جی کہ سامان ہی رہے پتہ نہیں چلتا کہ سامان ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں کیسے پانچ کرتے نہ گئے رہا مشکل مسائل جی یہ مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات میں ان مسائل سے کوئی تعارف نہیں کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مستحضہ کے پاک ہونے کا جبکہ اس مستحضہ کے <clears throat> مہینے میں کچھ دن حیض کے بھی ہیں اور کچھ دن استحاضہ کے بھی ہیں اب حیض سے اگر پاک ہو اور نماز پڑھنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تین قسم کی یہاں پر روایتیں امام صاحب رحمتہ اللہ نے ذکر کی ہے باپ کے شروع میں وہ روایتیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی پانچ نمازوں کے لیے پانچ دفعہ غسل کرے گی اور اس کے بعد پھر باپ کے دوسرے حصے میں ذکر کیا ہے کہ جمع بین سلاطین بے دوسرے واحدین ہے کہ وہ ظہر اثر کے لیے ایک وضو مغرب عشاء کے لیے ایک وضو اور فجر کے لیے ایک وضو کرے گویا کہ اس کو تین مرتبہ وصول کرے اور اس کے بعد پھر باپ کی تیسری قسم کی روایتیں ذکر فرمائی ہے کہ جسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو اطمینان ہے کہ میں میرا حیض کے ایام اب ختم ہو گئے اب حیض سے پاک ہونا چاہتی ہے تو غسل کرے گا ایک مرتبہ غسل کرے متوجہ نکل سراتن ایک مرتبہ غسل کر لے جیسے دوسرے عام معذورین کا حکم ہے کہ اب ہر نماز کے وقت مستقل وضو کرے گی اور وضو کر کے اپنی نماز پڑھتی رہے گی یہ تین قسم کی روایتیں مذکور ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تینوں باب میں راوی بعض راوی مشترک ہیں حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت عائشہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ باب اول کے بھی راوی باب دوم کے بھی باب سوم کے لہذا پہلے قسم کی روایات کو بھی بعض لوگوں نے اپنا مستدل قرار دیا ہے ان کے نزدیک یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل ہے اور جب دوسرے باپ کی روایتیں آئیں تو یہ بھی باپ کا مقتدل ہے اور انہوں نے پہلے باب والوں کو لیے یہ کہا کہ وہ روایتیں اب منسوخ ہو گئی جمع بین سلاطین بےغسل سے الغسل لکل سلاطین کا مسئلہ منسوخ ہو گیا اور جب تیسرے <clears throat> تیسرا باب آیا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح پہلے باپ کی روایتیں دوسرے باپ کی روایتوں سے منسوخ تو ایسے ہی دوسرے باپ کی روایتیں بھی تیسرے باپ کی روایتوں سے کہ جس میں حکم دیا گیا کہ غسل واحد الوضو لکل سلاطن تو اس سے ساری روایتیں منسوخ ہو گئیں جمع بین سلاطین والی بھی صورت اور ہر نماز کے لیے غسل کی روایتیں بھی یہ دونوں منسوخ اور جمہور کا مسلک یہی کہ جمع بین سلاطین اور غسل لکل سلاطین یہ روایتیں یہ سب منسوخ ہیں اور اب عمل کا وجود اسی پر ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے لیے غسل مرتن واحدہ اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو وزور یہ تین قسم کی روایتیں ان روایتوں میں پہلے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایتیں ذکر کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے تجزیہ کیا اور تجزیہ یہ کیا کہ اصل میں مستحدہ مختلف قسم کی ہوتی ہے ایک جیسی مستحد نہیں ہوتی جیسے کہ تمہید میں کی بات معتادہ ہوتی ہیں اور ان کے ایام اقرا جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں بعض متحیرہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو فرمایا کہ یہ مستحدہ تین قسم کی ہوتی ہیں لہذا یہ تینوں باپ کی روایتوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باپ کی پہلی روایتیں ایک قسم کے لیے دوسری روایتیں دوسری قسم کے لیے اور تیسری قسم کی جو روایتیں ہیں وہ تیسرے نو تیسرے قسم کے لیے اس طرح سے آپس میں روایتوں کی تدویز دینے کی کوشش کی اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ساری روایتیں منسوخ اس لیے کہ حضرت حضرت عائشہ تینوں باپ کی روایتوں میں شریک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ فتویٰ دیتی تھیں غسل مرتن کا اور الوضوک نقل سلاطن کا فتویٰ دیتی تھیں تو ان کے اس آخری فتوے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم پہلا والا الل اطلاع تو منسوخ ہو گیا لیکن اگر مستحدہ کی قسمیں اگر بیان کر دی جائیں تو پھر یہ ہے کہ ان روایتوں کی تصویر آسان ہوگی اور آخر میں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر زور لگایا ہے کہ ان روایتوں میں تدوی کی یہ صورت اختیار کی جائے تاکہ آپس میں ان روایتوں میں تعارض اور تضاد باقی نہ رہے وغیرہ وغیرہ بات لمبا ہے دیکھیں جہاں تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں جی باب المستحاضة كيف تطهر للصلاة وبه قال حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أم حبيبة بنت جحش بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وإنها أصحيدت حتى لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالحيضة ولكنها رقطة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي لها فقول علیہ قدرہ قرو اہلتی تحید اللہ فلطر فلطر کی سلاطم کا فلطف السلا اس میں تمیز کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایام اخرا کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے حیض کے زمانے کو وہ دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محتادہ تھیں اور ان کو اپنی عزت کے عیاب حیض کے عیاب معلوم بھی تھے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے زمانے حیض کو دیکھیں تو اس زمانے میں نماز کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھیں اگر وہ حیض سے نکل گئیں دن پورے ہو گئے تو اب غسل کریں ان دکل سلاطین جی وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وعنهم كانت استحيدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتغتمس في المركن غير المسقلة هذه إنها كانت لتغتمس فإنها كانت لتغتمس في مركن لتغتمس لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه ثم تصلي مركن टब बहुत बड़ा टब है उसमें वो पानी डालकर बैठ जाती थी इलाज के लिए اور جب نکلتی تھی تو خون جو ہے پانی پر غالب آ جاتا تھا یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اور پانی میں برودت ہوتی ہے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے جیسے کہ پیچھے کئی واقعات آ چکے ہیں تو اس لیے علاج کے طور پر یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے بلکہ علاج کے طور پر ایسا کیا جائے تاکہ اس کے خون کے اخراج میں کمی پیدا ہو جی قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في هذه الآثار وبفعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان الجزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا قال أخبرني نعمان والأوزاعي وأبو معيد حفص بن غيلانة عن الزهري قال أخبرني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت الصحيدة أم حبيبة بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بحيضة ولكنه عرق فتق فتقه إبليس فتقه إبليس فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم لتعلو, لتعلو الماء فتصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما منعها ذلك من الصلاة یہ سارے حدیث کی کتابوں میں پڑھتے چلا ہے کہ حید قار رحم سے نکلتا ہے یعنی رحم کے بالکل گہرائی سے اور بالکل اس کے انتہا سے نکلتا اور دم استحادہ قار رحم سے نہیں نکلتا بلکہ مبدع مبدع مبد رحم پر ایک رگ ہوتی ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے اس کو شک کہا ابلیس سے کہیں کہا کہ شیطان اس کو رگ کو پھاڑ دیتا ہے اور یہ شیطان کی طرح نسبت یا تو ہو سکتا ہے کہ حقیقت ایسا اللہ نے اس کو قدرت دی اور یا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان چونکہ وسوسے ڈالتا ہے ورغلاتا ہے نماز وغیرہ کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے تو اس لیے اس کو شیطان کی طرف نسبت کی گئی بہرحال جو بھی ہو وہ ایک رگ ہے بالکل مبد رحم میں اور وہ زخمی ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے جس سے یہ دم استحاظہ خارج ہوتا ہے اس پر ایک اشکال مسئلہ یہ ہے جی کہ خروج دم حضرات احناف کے نزدیک من اے مود انکان وہ حد سن و نجے سن چاہے سبیل محتاد ہو یا اور حضرات شفافے کے نزدیک امام مالک کے نزدیک اگر موضع محتاط سے نکلے امام مالک کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ وہ نکلنے والی چیز بھی محتاط ہو اور محل بھی محتاط ہو لیکن امام شافی کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر محتاط یہ سبیلے محتاط سے یعنی جو سرکاری راستے ہیں یہ ہے اگر اس سے کوئی چیز نکلے تو نافذ ہے اور اگر بدن کے دوسرے حصے سے اگر کوئی چیز نکلے تو نافذ نہیں ہے اس میں سے دم کا مسئلہ مشہور ہے لہذا اگر وہ دم جسم کے کسی حصے سے نکلے تو ان کے نزدیک نجس تو ہے لیکن ابے لیکن اچھا دم استحادہ پر وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کرے ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اس سمے استحادہ محتاط سے نہیں نکلتا بلکہ ایک رگ ہے اس سے نکلتا ہے امام شافی کے نزدیک تو اس کو نافذ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے اس کا سوال نہیں سمجھا ہے جی دوبارہ ہاں؟ تو چلیے ہے کیا جواب یہ محتاط ہے تو رقص نکل رہا ہے جیسے یہ ہاتھ سے نکل جائے رقص نکل جائے دم ہاں؟ اشتہادہ اشکال جو ہے وہ دم اشتہادہ سبھی لین سے نہیں نکلتا ایک رقص نکلتی وہ خون ایک رقص نکلتا رگ یہ رحم میں ہوتی ہے سر اگرچہ رحم میں نہیں ہے لیکن رحم میں ہی سمجھا جاتا ہے اچھا بہت آسان سی بات ہے اتنی دیر کی مزری اگر آ آج تو رہے ہیں اچھا، راستہ ہاں جی۔ لیکن راستہ تو سرکاری ہے بھائی ہاں؟ کیا کر رہا ہے جی سے نکلتا ہے لیکن راستہ تو ہاں صاحب یہ ہے جی۔ اصل تو اصل تو رقص نکلتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ظہور کہاں سے ہو رہا ہے سبھی لین سے تو اس لیے ان کے نزدیک نافذ جی۔ چلیے جی وبه قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهرية عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن أم حبيبة بنت جحش استحيلت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل وقال إن هذه عرق وليست بالحيضة فكانت هي تغتسل لكل صلاة وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم مثله قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة وبه قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس قال, قال أخبرنا إبراهيم بن سعد سمع ابن شهاب عن عمرة آه، بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم مثله ولم يذكر قول الليث وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم مثله قالوا فهذه أم حبيبة آه، قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بالغسل فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة وقد قال ذلك علي وابن عباس رضي الله عنهما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتيا بذلك وبه قال قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنهم أن امرأة أتت, أتت ابن عباس رضي الله عنه, عنه بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلي فقرأته فقال لابنه إلا هذرمته كما هذرمه كما هذرمه الغلام المصري فإذا فيه لفظة هذه تترثر تترثر <coughs> دسر والا <coughs> یعنی اٹکنا کہ وہ پڑھتے ہوئے وہ اٹک رہے تھے دفاع ہو تو یہ حضرت سعید میں جبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب مجھے دے دی اور میں نے سرفر اس کو پڑھ دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اللہ حضرم کے حضرم ہے روانی سے پڑھنا تم نے اس خط کو کیوں نہیں روانے سے پڑھا جیسے کہ اس غلام مصری نے پڑھا مصر سے مراد یہ مصر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کوفہ یا بسرا ہے تو اس کو بھی لوگ بھی مانے کے اعتبار سے مصر کہا گیا جی فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنه صحيدت فاستفتت عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي ثلاث مرات قال قتادة وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه وبه قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنهم أن امرأة من أهل الكوفة استحيدت فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم تناشدوا تناشدهم الله وتقول إني امرأة مسلمة أصابني بلاء وإنما استحيدت منذ سنتين فما ترون في ذلك فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير وقال ما أعلم لها إلا أن تدع قروءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابع على ذلك يعني وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها فجعل أهل, آه، أهل هذه المقالة على المصحابة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وہی جمع بین صلاتیں سوری اس بھی استدلال حضرات احناف کا کہ جہاں پر جمع بین صلاتین کا کیا گیا وہاں سے مراد یہ ہے کہ جمع سوری جیسے کہ اس روایت میں تصریح موجود ہے جی وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصلي به تصليهما به فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة كما فعلت في الظهر والعصر وتغتسل للصبح غسلا وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن, عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وعنه قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة فقال لتجلس أيام أقرائها ثم ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحدت آه، من المسلمين فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال قدر أيامها وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن امرأة استحيدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام أفرائها ولا أيام حيضها وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عن أسماء ابنة عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش إيه، استحيدت منذ كذا وكذا إيه إن فاطمة إن فاطمة بنت أبي حبيش أصطحبت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت يعني سفرة ان کا اپنا خیال تھا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی اس پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ یہ شیطان کی طرف سے یہ وصفتیں اور یہ خیالات جی فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك فقوله وتتوضأ فيما بين ذلك يحتمل أن تتوضأ لما يكون آه، لما يكون بها من الأحداث التي توجب نقض الطهارات ويحتمل أن تتوضأ للصبح فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان قالوا فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد وإفراد الصبح بغسل واحد فبهذا نأخذ وهي أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك فذكروا ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت إن سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيدت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد يعني باعث مشقت بن گیا تو انہیں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے नमाज के کریں لیکن جب یہ معاملہ ان کے उनके باعث مشقت بنا تو آپ نے پھر جمع کا حکم دیا جی والمغرب والعشاء في في غسل واحد وتقتصل للصبح قالوا فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول لأنه أمر به بعد ذلك فصار القول به أولى من القول بالاثار الاول اور یہاں جس کو آپ نے حکم دیا دونوں باب میں ایک ہی شخص ہے یعنی الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی کو حکم دیا الغسل لکل سلاطن کا اور انہیں کو بعد میں حکم دیا جمع بین سلاطن جو غسل کا جی قالوا وقد روي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما فذكروا ما حدثنا ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قال محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعنه قال جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلي غيري قال فأتت ابن عمر رضي الله عنه فسألته فقال لها لا تصلي ما رأت, ما رأت الدم فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد لا يكفرك يعني انہوں نے مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ نماز ہی نہ پڑھے تو اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان کا نہ ان کا دل کفر ہوتے وہ تو یہ فتویٰ دے کر قریب ہے کہ تمہیں کفر کا فتویٰ دے دے تمہیں کافر بنا دے تو یہاں مراد کفر سے یہ کفر حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ ایک کافرانہ عمل یعنی ترک نماز من ترک سلاطن کفر اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد پھر سوال کیا حضرت علی سے جی ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي فلقيت ابن عباس بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علي رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد رضي الله عنه وعنهم قال قيل لابن عباس إن أرضنا أرض باردة قال تؤخر الظهر آه، تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا آه، وتغتسل للفجر غسلا فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا سجيك कहते كيف يكفرك कहा लियो جی یہ سمجھ نہیں آئی کیا انکاروں کی یعنی ترک سلاد کا حکم تمہیں دیا اور ترک سلاد ایک کافرانہ عمل ہے گویا کہ تمہیں تو اس عملی کفر میں عملی عملی کفر کی طرف لے گئے اور یہ فتوا دے کر تمہیں عملی کفر میں مبتلا کر دیں گے نہیں بس اس کا وبال تو مفتی پر ہوتا ہے اس جو, جو مفتی ہے اس پر وبال آتا ہے لیکن عمل تو بہرحال اس کو تو کرے نا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو لیکن جب عمل کیا تو وہ عمل کیا ہوگا اگر عمل غلط ہے تو اگرچہ بدر نہ ہو گناہ نہ ہو لیکن عمل تو بظاہر دیکھنے میں کیا ہے ایک کافرانہ عمل جی وخالق ہوں فضا کا اخرون فقال تدع المصحبۃ الصلاۃ ایام اقرائها ثم تغتسل وتتوضا لكل صلاه وتصلي وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنه أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصحاب فلا ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا يعني الدوران جیسے معذور ہوتے ہیں سلسل بول سلسلے بول ایسے یہاں پر بھی کہ چاہے وہ خون چٹائی پر ٹپک رہے ہوں اور کپڑے پر بھی لگ رہے ہوں تو پھر بھی نماز یہ اس وقت ہے جب کہ درمیان میں وقفہ نہ ہو ورنہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھوئیں لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ دھو کر نماز پڑھنے کا وقت ممکن بھی ہو لیکن اگر بار بار اگر آ رہا مسلسل تو کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ سلسلے میں جی وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال قال قال حدثنا حدثنا أبو حنيفة حا وحدثنا فهد أبو نعيم قال حدثنا آه أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة فإذا أدبر فاغتسلي لطهرك, لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة یہ اقبال اور اقبال کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اقبال اور اقبال کے لفظ کو ثلاثہ نے معمول کیا ہے تمیز بلوان پر یعنی اس حیض کا خون آنا اور اس کا جانا اور حضرات عنا فرماتے ہیں بعض دوسرے روایتوں میں تصریح مراد ہے کہ اقبال سے مراد یہ ہے کہ ایام اقرا کا آنا اور اس کا جانا یہ ہوا جی وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك بن على شريك عن أبي يقظان حاء قال وحدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد سعيد بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي اليقظان عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيثها ثم تقتصل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك ما ذكر ما ذكروا فذكروا ما فذكروا ما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه عنهم مثله يعني مثل حديثه عن عن عن أبيه جده النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا قال فبما روينا عن رسول الله الله صلى عليه وسلم وعن علي نقول صلی سے آگے ایک اشکال اعتراض کیا اوپر کی روایت جو ہے دو سندوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اور امام ابو حنیفہ جس روایت میں راوی ہیں اس میں دو باتیں ذکر کی گئیں ایک تو غسل اور ایک وضو بالکل سلاتے لیکن آگے اعتراض میں والد نے کہا ہے کہ ہشام کے دوسرے اور حفاظ شاگرد ہیں انہوں نے وضو کا تذکرہ نہیں کیا جبکہ امام صاحب نے وضو کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے امام صاحب کی یہ روایت متعارض ہے اس سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فعارضهم معارض فقال أما حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى التي رواه عن هشام عن عروة فخطأ وذلك أن الحفاظ عن هشام بن عروة رواه ولا بذلك فذكروا ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك وليس عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض تستحاض فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إرك وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم ثم صلي وبه قال حدثنا یہاں پر دیکھیے پھر غسل کا تذکرہ ہے اور اس میں وضو کا تذکرہ نہیں جی وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه وهشام كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم مثله فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة لا كما رواه أبو حنيفة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن ابن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وتصلي وصلي وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة حماد رہ گیا ایک طرف حماد ابن سلمہ ہے اور ایک طرف ہشام سے روایت نقل کرنے والے جو ہیں وہ مالک اور لیس اور امر ہے فرماتے ہیں کہ یہ حماد ابن سلما ان سے کم درجے کے نہیں ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ مالک وغیرہ نے جو روایت نقل کی اس میں اختصار ہے اور وہی روایت معتبر ہے جس میں اضافہ ذکر کیا وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمر بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب